بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے ایٹینتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لیکچر ہے ریئل ٹائم کلاک کے بارے میں لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے ریئل ٹائم کلاک کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کی تھی لیکن اس سے پہلے ہم یو آرٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے ہم نے نال ماڈم کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نال ماڈم اگر آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے اندر کنٹرول فلو کنٹرول کے سگنلس کو ریڈیوس کر کے آپ کس طرح سے کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹریڈ آف بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ایکسٹرا کریکٹرس سینڈ کرنے پڑتے ہیں software oriented flow control perform کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اوور آل تھرو پٹ کے اوپر فرق پڑے گا پھر ہم نے ریئل ٹائم کلاک کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا ریئل ٹائم کلاک کو آپ کو بتایا تھا کہ بایوس کی کئی سروسز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں بایوس کی انٹرپٹ ون ہے ون اے کی آگے نمبر آف سروسز ہیں جو کہ ریئل ٹائم کلاک کے ٹائم کو سیٹ کرنے کے لیے اس کو گیٹ کرنے کے لیے ڈیٹ کو گیٹ کرنے کے لیے ڈیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے اور مور اوور ایک اور اس کے اندر فیسلٹی اویلیبل ہے الارم کی الارم کی فیسلٹی کو انیبل یا ڈسیبل کرنے کے لیے اس کی نمبر آف سروسز ایگزٹ کرتی ہیں آپ کو بتایا تھا کہ ریئل ٹائم کلاک ایک ڈیوائس ہے جس کے اندر کچھ لاجک سرکٹری ہے ڈیجیٹل سرکٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر جو بھی ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ ایک 24 بائٹ کی رے کے اندر 24 بائٹ کی ریم کے اندر جو کہ ایک بیٹری کی مدد سے پاور کی جاتی ہے اس بیٹ ریم کے اندر یہ ویلیوز سٹور رہتی ہیں یعنی کہ سیکنڈز کی منٹس کی آورس کی ڈے کی منتھ کی ایئر کی سینچری کی یہ ساری ویلیوز جو ہیں یہ ریم کے اندر سٹور ہیں اس لیے اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو سوئچ آف بھی کر دیتے ہیں تو ٹائم اس کے اندر اسٹورڈ رہتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کے اندر ایک چھوٹی سی بیٹری لگی ہوئی ہے جو کہ ریئل ٹائم کلاک کو پاور کر رہی ہے ریئل ٹائم کلاک کے اندر یہ جو ریم ہے یہ سی ماس لاجک کی بنی ہوئی ہے لو پاورڈ ہے اس وجہ سے کیونکہ سی ماس لاجک کی ہے اب جب آپ پھر سے سوئچ آن کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو تو ٹائم اس کے اندر اپ ہو رہا تھا اور جو اپ ڈیٹڈ ٹائم ہے جو کہ اس وقت کرنٹ ٹائم ہے وہی ٹائم آپ یوز کر پاتے ہیں یہ فیسلٹی پریویس کمپیوٹرز کے اندر اولڈر کمپیوٹرس جن کو کہ آپ ایکسٹیز کہتے تھے ایکسٹیز کے اندر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی real time clock two eight six and above کے اندر اویلیبل ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے اس بیٹری پاورڈ ریم کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کو ایکسیس کرنے کے لیے نمبر آف پورٹس ہیں ریئل ٹائم کلاک کے پورٹس ہیں سیونٹی ہیگ سے لے کے سیون ایف ہیگس تک لیکن جو پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے وہ سیونٹی اور سیونٹی ون ہے جس کسی انڈیکس کو آپ نے ایکسس کرنا ہے 64 فور بائٹ ریم کے اندر اس انڈیکس کو آپ اسپیسیفائی کریں گے پورٹ 70 کے اوپر اور 71 ون کے اوپر اس کی ویلو کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور 71 کے تھرو اس ویلو کو آپ رائٹ بھی کر سکتے ہیں ایسا کیسے کیا جاتا ہے پروگرامیٹکلی یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 64 فور بائٹ ریم کے اندر ویریس بائٹس کے اندر منٹس پڑے ہوئے ہیں ویریس بائٹس کے اندر سیکنڈس ہیں اینڈ سو آن اور کچھ بائٹس جو ہیں وہ ایز اسٹیٹس بائٹس کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ فور اسٹیٹس بائٹس ہیں ایک اسٹیٹس رجسٹر اے ہے اسٹیٹس رجسٹر بی ہے اسٹیٹس رجسٹر سی اور ڈی ہم ان رجسٹرس کی بات کر رہے تھے ہم نے سب سے پہلے اسٹیٹس رجسٹر اے کو ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی جو بٹ فیلڈز ہیں وہ بٹ فیلڈز یوز ہو رہی ہیں انٹرپٹ کی فریکوینسی اسپیسیفائی کرنے کے لیے ٹائم کی فریکوینسی اسپیسیفائی کرنے کے لیے انٹرپٹ کی وہ فریکوینسی ہے جس فریکوینسی کے اوپر real time clock microprocessor کو انٹرپٹ کرے گی اور ٹائم کی وہ فریکوینسی ہے جس فریکوینسی کی مدد سے وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہی ہے یہ جتنی ہائی ہوگی اتنا ایکوریٹلی ٹائم کیلکولیٹ کیا جائے گا بائی ڈیفالٹ جب کمپیوٹر بوٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں بٹ فیلڈس کے اندر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں انٹرپٹ کی فریکوینسی بنتی ہے one zero two four one zero two four times real time clock microprocessor کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جو ٹائم فریکوینسی بنتی ہے وہ three two seven six eight اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی فردر بٹس ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں اپڈیٹ ہوا آئیے باقی کے کنٹرول رجسٹر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب نیکسٹ رجسٹر دیکھتے ہیں کنٹرول رجسٹر یا اسٹیٹس رجسٹر بی اس رجسٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایٹ بٹ کا رجسٹر ہے بٹ نمبر زیرو یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ جو آپ ٹائم شو کر رہے ہیں جو یا جو ٹائم سیو کر رہے ہیں وہ ڈے لائٹ سیونگ ٹائم ہے یا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کہ ایک سرٹن پیریڈ کے اندر آپ daylight saving time use کرتے ہیں جس کے اندر جو آپ کی واچز کے اندر ٹائم ہوتا ہے وہ ریئل ٹائم سے ون آور اور سو زیادہ ہوتا ہے اگر آپ ڈے لائٹ سیونگ یوز کر رہے ہیں ٹائم یوز کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر اس بیٹ کو زیرو رکھا جائے گا اور اگر اسٹینڈرڈ ٹائم یوز کر رہے ہیں تو اس بیٹ کو ون کر دیا جائے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریئل ٹائم کلاک کے اندر جو ٹائم اسٹور ہوا ہوا ہے وہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہے یا ڈے لائٹ سیونگ ٹائم ہے پھر اکثر واچز سپورٹ کرتی ہیں twelve hour format and twenty four hour format جس کے اندر کہ ٹویلو آورز سے نون ہے نون کے بعد ون آور کے بعد جو ٹائم آئے گا وہ ون او کلاک آئے گا اگر ٹویلو آور فارمیٹ چوز کر رہے ہیں اور نون کے بعد in case of twenty four hour format جو ٹائم آئے گا وہ تھرٹین ہنڈریڈ آرز آئے گا تو اگر آپ ٹویلو آور فارمیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کو زیرو رکھا جائے گا اور اگر آپ twenty four hour format use کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کو ون رکھا جائے گا پھر آپ کو بتایا ہے کہ sixty four byte battery powered RAM کے اندر سرٹن بائٹس ہیں جو کہ ٹائم کو سٹور کریں منٹس کو سیکنڈس کو اور آورس کو یہ ویلیوز جو ہیں انٹیجر ویلیوز کے طور پہ نہیں سٹور ہوتی بائنری ویلیوز کے طور پہ نہیں سٹور ہوتی عام طور پہ بائی ڈیفالٹ یہ as B C D values store ہو رہی ہیں اگر آپ ان کو as B C D value store کرنا چاہتے ہیں تو بٹ نمبر ٹو کو زیرو کر دیا جائے گا اگر ان کو ایز بائنڈری ویلوز کے طور پہ آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کو ون کر دیا جائے گا سے فار ایگزامپل منٹس اس وقت اگر ٹوینٹی سیون ہوئے ہیں تو ٹوینٹی سیون لیے ویلیو ویلو جو اسٹور ہوگی وہ zero zero one zero zero triple one store ہوگی in case of B C D اور بائنڈری کے کیس کے اندر 27 کی جو بائنڈری ویلو بنتی ہے وہ بائنڈری ویلو منٹس کے رجسٹر کے اندر اسٹور ہوئی ہوگی لیکن بائی ڈیفالٹ یہ تمام values B C D format کے اندر ہوتی ہیں بی سی ڈی فارمیٹ کے اندر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بی سی ڈی فارمیٹ سے اس کو ایسکی میں کنورٹ کرنا ایزیئر ہے بائنری کو ایسکی میں کنورٹ کرنے کے لیے زیادہ کمپیوٹیشن ریکوائرڈ ہیں بٹ نمبر فور یوز ہو رہا ہے انٹرپٹ کو انیبل کرنے کے لیے بلکہ انفیکٹ بٹ نمبر سکس سے لے کے بٹ نمبر فور جو بٹس ہیں یہ انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو ریئل ٹائم کلاک ہے یہ مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کر سکتی ہے کون سی آئی آر کیو یوز کرتی ہے I R Q eight use کرتی ہے آئی آر کیو ایٹ کے اوپر انٹرپشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سلیو پک کے تھرو انٹرپشن کی جا رہی ہے سلیو پک کو پروگرام کیا گیا to generate interrupt number seventy two seventy seven hex تو اس طرح سے اگر آئی آر کیو ایٹ کے اوپر انٹرپشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو انٹرپٹ نمبر جنریٹ ہوتا ہے وہ سیونٹی ہیگز جنریٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ریئل ٹائم کلاک کس انٹرپٹ کو یوز کر رہی ہے سیونٹی ہیگز کی انٹرپٹ کو یوز کر رہی ہے آپ اس انٹرپٹ کو اگر جنریٹ کرنا چاہتے ہیں انیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹ نمبر سکس سے لے کے بٹ نمبر فور تک جو بٹس ہیں ان کو آپ سیٹ کریں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے انٹراپٹا کرو اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹائم کو چینج کیا گیا ہے اپڈیٹ کیا گیا ہے اور اپڈیٹ کرنے کے لیے کرنے کے بعد آپ سافٹ ویئر کو بتانا چاہتے ہیں یا پروگرامر کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی ٹائم اپڈیشن ہو گئی ہے تو اس کیس میں ریئل ٹائم کلاک کے اندر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ ٹائم اپڈیشن کے اوپر وہ انٹرپٹ جنریٹ کر سکے اگر اس فیسلٹی کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بٹ نمبر فور کو سیٹ کر دیں گے یعنی کہ بٹ نمبر فور کو ون کر دیں گے اس کیس کے اندر ریئل ٹائم کلاک آیا کیو ایٹ پہ انٹرپشن پرفارم کرے گی جب بھی آپ ٹائم کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سکسیسفلی اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں پھر سیکنڈلی آپ کو بتایا تھا کہ ریئل ٹائم کلاک کے اندر فیسلٹی اویلیبل ہے آف الارم یعنی کہ آپ الارم انیبل کر سکتے ہیں پھر الارم کو آپ چاہیں تو کسی وقت پہ جا کے ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں الارم کو انیبل کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ نے الارم کا ٹائم اسپیسیفائی کیا ہے اس ٹائم کے اوپر آپ کی کوئی سافٹ ویئر روٹین ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ سافٹ ویئر روٹین کس طرح سے ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے اگر آپ اس الارم کو انیبل کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ الارم کا جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے جو آپ نے ٹائم اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اس ٹائم لمٹ پہ پہنچنے پہ اس ٹائم انڈیکیشن پہ real time clock microprocessor کو انٹرپٹ کرے تو اس کے لیے بٹ نمبر 5 کو 1 کرنا پڑے گا تو اس کیس میں same I R Q eight پہ ہی انٹرپشن ہوگی لیکن اس کی وجہ ڈفرینٹ ہوگی اس کیس میں کہ الارم کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہوا نیکسٹ بٹ نمبر سکس ہے بٹ نمبر سکس یوز ہوتا ہے پیریوڈک انٹرپشن کے لیے یعنی کہ ایک سرٹن ٹائم انٹرول کے بعد چاہتے ہیں کہ انٹرپشن نہ کرو اور حس اور اتنا انٹرول جب بھی پورا ہوتا ہے تو پھر سے انٹرپشن ہوتی رہتی ہے جس طرح سے انٹرپٹ ایٹ کے اندر دیکھا تھا اس کے اندر بھی جو انٹرپشن ہو رہی ہے وہ پیریوڈک انٹرپشن ہوتی ہے کہ one by eighteenth of a second کے بعد انٹراپشن ہو رہی ہے یہ پروڈکٹ انٹرپشن کس فریکوینسی کے ساتھ ہوگی وہ فریکوینسی ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں اسٹیٹس رجسٹر بی میں اسٹیٹس رجسٹر بی کے اندر جو ہم نے فریکوینسی ڈسکس کی ہے اس کے اندر جو فریکوینسی اسپیسیفائی کی ہوئی ہے اس فریکوینسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ real time clock interruption perform کرتی رہے مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرتی رہے تو اس کیس کے اندر آپ بٹ نمبر سکس کو ون کر دیں گے بٹ نمبر سکس کو ون کرنے کی صورت میں پیریاڈک انٹرپٹس انیبل ہو جائیں گی اور ریئل ٹائم کلاک جو آپ نے آلریڈی رجسٹر اے کے اندر انٹرپٹ فریکوینسی اسپیسیفائی کی ہوئی ہے اس فریکوینسی کے ساتھ real time clock microprocessor کو بار بار انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرے گا بیٹ نمبر سیون یوز ہوتا ہے ٹائم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اکثر آپ یہ چاہیں گے کہ جب آپ ٹائم کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تو ریئل ٹائم کلاک جو ہے یہ مزید ٹائم کیلکولیشنز پرفارم کرنا چھوڑ دیں جب تک کہ ٹائم اپ ڈیٹ نہیں ہو جاتا یعنی کہ اگر آپ آرز منٹس اور سیکنڈس کو چینج کر رہے ہیں ان کی ویلیوز کو چینج کر رہے ہیں تو اس دوران جب تک کہ ان کی ویلیوز اپ ڈیٹ نہیں ہو جاتی آپ چاہتے ہیں کہ مزید ٹائم کی کیلکولیشنس نہ پرفارم کرے تو اس صورت کے اندر اس بٹ کو ون کر دیں گے اور جب آپ نے اپڈیشنس پرفارم کر دی ہیں تو اگین اس بٹ کو آپ کلیئر کر دیں گے عام طور پہ یہ بٹ تبھی یوز ہوگا جب آپ ٹائم اپڈیشنس پرفارم کر رہے ہیں اور اپڈیشن پرفارم کرنے کے بعد آپ اس بٹ کو پھر سے کلیئر کر دیا کریں گے ابھی ہم نے ریئل ٹائم کلاک کے اسٹیٹس رجسٹر بی کی بات کی ہے جس کے بیٹس کو اینالائز کیا ہے اور دیکھا ہے اس کا کیا میننگ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے سرٹن بیٹس یوز ہو سکتے ہیں انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے تھری ڈفرنٹ کیسز ہیں جس کے جس کی وجہ سے انٹرپشن آ کر ہو سکتی ہے real time clock microprocessor کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اب یہاں پہ بھی بالکل سمپل وہی کیس ہے جو یو آرٹ کے اندر تھا کہ انٹرپشن تو آ کر ہوئی ہے اب انٹرپٹ سروس روٹین کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس وجہ سے انٹرپشن آ کر ہوئی ہے ایسا وہ اسٹیٹس رجسٹر سی کی ویلو کو انسپیکٹ کر کے اینالائز کر سکتا ہے کہ یہ جو انٹرپشن ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے اور اس انٹرپٹ سروس روٹین کو کیا آپریشن پرفارم کرنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹس رجسٹر سی کا کیا میننگ ہے اس رجسٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف تھری بٹس ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں باقی کے بٹس امپورٹنٹ نہیں ہیں وہ ڈونٹ کیئر ہیں بٹ نمبر سکس سے لے کے بٹ نمبر فور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے بٹ نمبر فور کی ویلیو ون ہوگی ون تب ہوگی جب ٹائم کی اپڈیشن پرفارم ہوئی ہے اور ٹائم کی اپڈیشن پرفارم ہونے کے بعد ریئل ٹائم کلاک نے مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کیا یہ بتانے کے لیے ٹائم اپڈیٹ ہوا ہے اور مائکرو پروسیسر اگر کوئی اپڈیشنس پرفارم کرنا چاہتا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر کوئی آپریشن پرفارم کرنا چاہتا ہے تو کر لے ایک طرح سے مائکرو پروسیسر کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ٹائم اپ ڈیٹ ہو گیا پھر بٹ نمبر 5 اس کی ویلو 1 ہوگی 1 کب ہوگی اگر جو الارم کا ٹائم آپ نے اسپیسیفائی کیا ہوا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا ہوا ہے اور وہ ٹائم آ گیا ہے اور اس ٹائم کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہو جو بھی آپریشن آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر آپ کر سکتے ہیں آپ کی انٹرپٹ سروس روٹین اس بٹ کو چیک کرے گی دیکھے گی اس بٹ کو چیک کر کے یہ بتائے گی کہ یہ جو انٹرپشن ہوئی ہے یہ الارم ٹائم پورا ہونے کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے ہے یا کس وجہ سے سے اسی طرح interrupt service routine bit number six کو چیک کر سکتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انٹرپٹ جو انووک ہوئی ہے کہیں پیریوڈک انٹرپٹ پیریڈ پورا ہونے کی جو اس کو پیریڈ اسپیسیفائی کیا گیا ہے وہ پیریڈ پورا ہونے کی وجہ سے تو نہیں آ کر ہوئی تو اس طرح سے یہ تھری ڈفرنٹ ریزنس ہو سکتی ہیں اس رجسٹر کو انسپیکٹ کر کے یہ پتا چل سکتا ہے کہ جو انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوئی ہے یہ کس وجہ سے کس پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس رجسٹر سی یوز ہو رہا ہے انٹرپٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ انٹرپٹ کس ریزن کی وجہ سے انووک ہوئی ہے سیکنڈلی اسی طرح سے ایک اور رجسٹر ہے اسٹیٹس رجسٹر ڈی اس کے اندر کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے اس کے اندر صرف ایک ہی بٹ امپارٹنٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بٹ ہے آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر سیون اس کیس کے اندر امپورٹنٹ ہے باقی بٹس ڈونٹ کیئر ہیں بٹ نمبر سیون یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بیٹری کی کیا سچویشن ہے اگر بیٹری اچھی فارم کے اندر ہے تو اس بٹ کی ویلیو ون ہوگی اور اگر اس بٹ کی ویلیو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے اور بیٹری کو ریپلیس کر دینا چاہیے اب تک ہم نے ریئل ٹائم کلاک کے بارے میں کافی ڈسکشن کر لی ہے ہم نے بایوس کی بھی سروس ڈسکس کر لی ہیں جن کی مدد سے ریئل ٹائم کلاک کو یوز کیا جا سکتا ہے پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے انٹرنل میمری کی بھی بات کر لی ہے کہ اس میمری کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس میمری کے ہر بائٹ کے اوپر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اور اس کے اسٹیٹس رجسٹرس کی بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ ان اسٹیٹس رجسٹرس کے ڈفرینٹ بٹس کی کیا سگنیفیکینس ہے اب ہم اس کو پروگرام کرنا شروع کرتے ہیں ہم ایک سب سے پہلے ایک سمپل پروگرام بناتے ہیں جو کہ بایوس کی سروسز یوز کرتے ہوئے ٹائم کو گیٹ کرے گا ٹائم کو ریڈ کرے گا آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان ڈیٹیل اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویریس ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں آورز منٹس اور سیکنڈس کے نام سے اور ہم سروس یوز کر رہے ہیں two of interrupt one A one A BIOS کی انٹرپٹ ہے یہ ٹائم کو گیٹ سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کی سروس ٹو یوز کر رہے ہیں ٹو سروس جس طرح سے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہ یوز ہوتی ہے ٹائم کو ریڈ کرنے کے لیے ٹائم کو گیٹ کرنے کے لیے ایج ایچ کے اندر آپ ٹو پلیس کریں گے اور اس انٹرپٹ کو انووک کیا اس انٹرپٹ کو انووک کرنے کے بعد جب یہ انٹرپٹ ریٹرن کرے گی تو سی ایچ کے اندر آورز ہوں گے سی ایچ کے اندر جو ویلیو ہے اس کو آورز میں موو کر لیا سی ایل کے اندر منٹس ہوں گے اس کو منٹس کے ویریبل کے اندر موو کر لیا اور ڈی ایچ کے اندر سیکنڈز ہوں گے اس کو سیکنڈز کے ویریبل کے اندر موو کر لیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ویلیوز ریٹرن ہوتی ہیں یہ بی سی ڈی فارمیٹ کے اندر ہوتی ہیں اور کون سا B C D format packed B C D format packed B C D format کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ڈیجٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فور بٹس یوز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک بائٹ کے اندر ٹو ڈیجٹس ریپرزینٹ کیے جا سکتے ہیں اب اگر آپ نے اس ویلو کو فرسٹلی کنورٹ کرنا ہے انٹو ایسکی ایسکی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو پیکڈ فارمیٹ کو فرسٹلی کنورٹ کرنا پڑے گا into unpacked format unpacked format کے اندر ایٹ بٹس یوز ہوتے ہیں per digit eight bits per digit use کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر اس ویلو کے اندر unpacked B C D value کے اندر اگر آپ تھرٹی ہیگس جو کہ زیرو کی ایس کی کوڈ ہوتی ہے وہ ایڈ کریں تو آپ کے پاس اس نمبر کی ایس کی کوڈ آ جائے گی فار ایگزامپل اگر فائیو ہے فائیو کی بی سی ڈی ویلو بھی فائیو ہی ہوگی فائیو اگر ایٹ بٹس کے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے اس کے اندر تھرٹی ہیگز ایڈ کریں تو آپ کے پاس ویلو آئے گی تھرٹی فائیو ہیگس اور تھرٹی فائیو ہیگس فائیو کی ایس کی ویلو ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس اگر انپیکڈ فارمیٹ کے اندر کوئی بی سی ڈی ویلو ہے تو اس کو ایسکی میں کنورٹ کرنا بہت سمپل ہے جسٹ ہیگز ایڈ کرنا ہے لیکن اس وقت جو آپ کے پاس ویلو آئی ہے یہ پیکڈ فارمیٹ کے اندر آئی یعنی کہ فور بٹس پر ڈیجٹ ہم نے اس کو ایٹ بٹس پر ڈیجٹ میں کنورٹ کرنا ہے یہ ابھی تو ٹو ڈیجٹس جو ہیں ون کر رہے ہیں جب ایٹ بٹس پر ڈیجٹ میں اس کو کنورٹ کریں گے تو ون ڈیجٹ جو ہے یہ ٹو بائٹس آکوپائی کریں گے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ہم نے جو اپنے ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں آرز منٹس اور سیکنڈس کے نام سے ان کا سائز کریکٹر کا نہیں ہے ان کا سائز انٹیجر کا ہے یعنی کہ آلریڈی یہ ٹو بائٹس کے ہیں لیکن اس کو ویلو جو سائن کی جا رہی ہے وہ ون بائٹ کی ویلو ہے جس طرح سی ایچ سی ایل اور ڈی ایچ رجسٹر جو کہ بائٹ سائزڈ ہوتے ہیں ادھر ہمیں ٹائپ کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سی اس کیس کے اندر آٹومیٹکلی ٹائپ کاسٹنگ کرتی ہے آپ کو ایکسپلسلی ٹائپ کاسٹ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے سی ایچ کی جو ویلو ہے ایٹ بٹ کی وہ ایک ورڈ کے اندر سکسٹین بٹ کے ورڈ کے اندر ٹرانسفر ہو گیا جس کا کہ نام آرز ہے اسی طرح سے سی ایل کی ایٹ بٹ کی ویلیو منٹس نام کے ایک ویریبل کے اندر جو کہ سکسٹین بٹ کا سائز ہے جس کا اس میں ٹرانسفر ہو گیا اور سیم کیس سیکنڈس کے کیس میں اب فی الحال جو ویلیو پڑی ہوئی ہے یہ packed B C D format میں ہے اب first problem part of the problem یہ ہے کہ اس پیکڈ کو ان پیکڈ کے اندر کنورٹ کیا جائے ان کنورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو فرسٹلی فور بٹس شفٹ کرتے ہیں ٹورڈز لیفٹ لیفٹ پہ جب شفٹ کریں گے اس کو تو جو ہائر فور بٹس ہیں لو بائٹ کے جو ہائر فور بٹس ہیں وہ ہائر بائٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور لو بائٹ کے جو لوور فور بٹس تھے وہ اب لوور بائٹ کے ہائر فور بٹس بن جائیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہائر بائٹ ہے اس کے اندر تو ایک ڈیجٹ کی جو ہائر ڈیجٹ ہے اس کی انپیکڈ ویلو آ گئی اس کی بی سی ڈی ویلو آ گئی ہے لیکن لوور بائٹ کے اندر ابھی وہ ویلو نہیں آئی اس کو مزید نارملائز کرنے کے لیے جسٹ لو بائٹ کو ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا ٹوڈ right four times again to right اس کو شفٹ کریں گے فور ٹائمس لیکن صرف لو بائٹ کو کریں گے ہائی بائٹ کو اسی طرح ہی رہنے دیں گے کیونکہ ہائی بائٹ کے اندر اب جو ہمیں ان پیکڈ ویلو ریکوائرڈ تھی وہ ویلو آ گئی ہے اب صرف لو بائٹ کو فور بٹس ٹورڈز رائٹ واپس شفٹ کر دیں گے تو ہم نے یہی کام کیا پہلے پورے ورڈ کو four bits towards left shift کیا پھر صرف لو بائٹ کو ہم نے شفٹ کیا ہے ٹورڈز رائٹ فور ٹائمس اس طرح سے جو پیکڈ ویلو تھی وہ ان پیکڈ میں کنورٹ ہو گیا اب اس ان پیکڈ ویلو کو ایسکی میں کنورٹ کرنا بہت ایزی ہے ہائی بائٹ کے اندر بھی 30 ہیگز ایڈ کریں لو بائٹ کے اندر بھی 30 ہیگز ایڈ کریں جو پورا ورڈ اس طرح سے بن جاتا ہے وہ 30 30 ہیگز بن جاتا ہے 30 30 ہیگز ورڈ اس پورے ورڈ کے اندر ایڈ کر دیں اب سے فار ایگزامپل جو ہائی بائٹ کے اندر بی سی ڈی ویلو تھی اگر وہ ویلو آئی ہے سے ون اور لو بائٹ کے اندر جو بی سی ڈی ویلو آئی ہے ان پیکڈ سے وہ آئی ہے نائن تو اس وقت جو پورا ورڈ ہے اس کے اندر unpacked B C D value nineteen پڑی ہوئی ہے اس کے اندر جب تھرٹی تھرٹی ہیگز ایڈ کریں گے تو ون کے اندر تھرٹی ایڈ ہوا اور نائن کے اندر تھرٹی ایڈ ہوا ہائی بائٹ کے اندر ویلو آ جائے گی تھرٹی ون لو بائٹ کے اندر ویلو آ جائے گی تھرٹی نائن اس طرح سے تھرٹی ون کس کی ایس کی کوڈ ہے ایس کی کریکٹر ون کی ایس کی کوڈ ہے اور thirty nine ASCII character nine کی ایس کی کوڈ ہے اس طرح سے آپ کے پاس بی سی ڈی سے جو ویلوز آئی تھیں بی سی ڈی فارم کے اندر جو ویلوز آئی تھیں وہ ایسکی کے اندر کنورٹ ہو گئی ہیں اب آپ ان کو اگر ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ڈسپلے کر سکتے ہیں سیم کیس ہم سیکنڈس کے ساتھ اور منٹس کے ساتھ بھی پرفارم کر رہے ہیں سیکنڈس کو بھی اسی طرح سے کنورٹ کر رہے ہیں انٹو انپیکڈ فارمیٹ اور انپیکڈ فارمیٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو ایسکی میں کنورٹ کر رہے ہیں سملرلی منٹس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں پہلے اس کو انپیکڈ فارمیٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں پورے ورڈ کو four times towards left shift کر کے پھر صرف لو بائٹ uh, کو towards right four times shift کر کے اور پھر تھرٹی تھرٹی ایگز ایڈ کر کے وہ ویلیو ایس کی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم نے منٹس اور سیکنڈس اور آرز جو ہیں یہ سارے ایس کی فارمیٹ کے اندر کنورٹ کر لیے اب جو ہمارے ویریبلز ہیں آرز منٹس اور سیکنڈس کے نام سے آرز کا فار ایگزامپل جو ویریبل ہے اس کے اندر دو کریکٹرز پڑے ہوئے ہیں ایک لو بائٹ کے اندر اور ایک ہائی بائٹ کے اندر اب سے اگر آرز کی ویلو 13 ہے تو لو بائٹ کے اندر ویلو پڑی ہوگی 3 اور ہائی بائٹ کے اندر ویلو پڑی ہوگی 1 اسی طرح سے سملرلی اگر منٹس کی ویلو 46 ہے تو لو بائٹ کے اندر ویلو پڑی ہوگی 6 کی ایس کی ویلو اور ہائی بائٹ کے اندر ویلو پڑی ہوگی 4 کی ایس کی ویلو اس طرح سے سملرلی آپ سارے کے اندر اینالائز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ورڈ کے اندر دو کریکٹرز پڑے ہوئے ہیں اب آپ نے ان کریکٹرز کو ڈسپلے کرنا ہے جب ڈسپلے کریں گے تو آف کورس اگر سیکوینشلی فرام اسکرین کے اوپر اگر فرام لیفٹ ٹو رائٹ اگر آپ ڈسپلے کر رہے ہیں تو آپ کو ہائر بائٹ کو پہلے ڈسپلے کرنا پڑے گا اور لوور بائٹ کو بعد میں ڈسپلے کرنا پڑے گا تو اسی طرح سے پرنٹ ایف کا اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہوئے ہم ڈسپلے کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم آرس کا ہائی بائٹ ڈسپلے کرتے ہیں پھر آرس کا لو بائٹ ڈسپلے کرتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں ہائیفن ہے ہائیفن کے بعد منٹس کا ہائی بائٹ ڈسپلے کر رہے ہیں پھر اس کا لو بائٹ ڈسپلے کر رہے ہیں پھر اگین ہائیفن ہے اور پھر سیکنڈس کا ہائی بائٹ اور لو بائٹ ڈسپلے کر رہے ہیں اس طرح سے جو بھی اس وقت کرنٹ ٹائم ہوگا وہ آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گا ابھی آپ نے اس پروگرام کے اندر دیکھا کہ ہم نے بایوس کی مدد سے ٹائم ریڈ کیا جو ٹائم ہمارے پاس آیا بی سی ڈی فارمیٹ میں آیا packed B C D format میں آیا اس کو ہم نے فارمیٹ کیا انٹو ان پیکڈ اور ان پیکڈ میں فارمیٹ کرنے کے بعد اس کو ایزیلی ایسکی میں کنورٹ کیا اور ڈسپلے کر دیا یہ طریقہ تھا بایوس سے ٹائم گیٹ کرنے کا بایوس کی سروس یوز کرتے ہوئے اب ہم ایک اور طریقے سے ٹائم کو ریڈ کرتے ہیں اس کیس کے اندر ہم ریئل ٹائم کلاک کی جو میموری ہے سکسٹی فور بائٹ کی بیٹری پاورڈ ریم جو ہے اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر کے ان رجسٹرس کو ایکسیس کر کے جس کے اندر منٹس سیکنڈس اور آورز ہیں ان کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر کے اس میں سے ٹائم ریڈ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ ان کے اندر جو ٹائم پڑا ہوتا ہے وہ بی سی ڈی فارمیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے ہم اسی طرح سے بی سی ڈی فارمیٹ میں اس میں سے ٹائم ریڈ کریں گے اس کو کنورٹ کریں گے انٹو ایسکی اور اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیں گے تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح سے ویریبلس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں انٹیجر سائز کے آرز منٹس اور سیکنڈس ٹائم کو ریڈ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں ٹائم اس وقت اپ ڈیٹ تو نہیں ہو رہا یعنی کہ اگر سیکنڈس جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں تو سیکنڈز اگر چینج ہوئے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی منٹس اور آرز میں بھی چینج آتا ہے سیکنڈز اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں لیکن سیکنڈز کے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کبھی آرز اور منٹس اس کے اکارڈنگلی اپ ڈیٹ نہ ہوں یعنی کہ اگر 59 نائن منٹس اور 59 نائن سیکنڈس اگر ٹائم آ رہا ہے تو اس کے لحاظ سے ایک سیکنڈ لیپس کرنے کے بعد 59 نائن کی جگہ پھر 60 نہیں آتا 00 زیرو آتا ہے اور اکارڈنگلی پھر منٹس بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں وہ بھی 00 زیرو ہو جائیں گے اور اکارڈنگلی پھر آرس جو ہوں گے وہ بھی بائی ون انکریمنٹ ہو جائیں گے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اگر پورا ایک سیکنڈ الاپس کر گیا ہے اور ٹائم اس وقت اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ جس وقت ٹائم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ہم اس انسٹنس کے اوپر ٹائم کو ریڈ نہ کریں اگر اس انسٹنس میں ہم اس کو ریڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلو آئے گی وہ ایکوریٹ ویلو نہیں آئے گی وہ پریویس ٹائم آئے گا جو کہ صحیح نہیں ہوگا جس کی وجہ سے کافی ڈفرینس آ سکتا ہے ویلوز کا تو یہ کیسے چیک کیا جائے گا یہ آپ کو بتایا تھا کنفیگریشن اسٹیٹس رجسٹر جو ہے اے رجسٹر جو ہے اس اے رجسٹر کو ایکسس کر کے اس کے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو چیک کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹائم اس وقت اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یا اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا اگر تو اس موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم اس وقت اپ ڈیٹ ہو رہا ہے سیکنڈ لیپس کر گیا اور ٹائم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور اگر اس کی ویلو ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم اپ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے تو ہم ڈو وائی لوب کے اندر یہی چیک پرفارم کر رہے ہیں پورٹ کے ویلو زیرو اے رائٹ کرتے ہیں جو کہ اسٹیٹس رجسٹر اے کا ایڈریس ہے اور پھر سیونٹی ون ہیگس پورٹ کو ریڈ کر لیتے ہیں اور اس کی ویلو ہم نے ایک ویریبل ٹیمپ نام کے ویریبل کے اندر اسٹور کر لی ہے پھر اس ویلو کے ہم موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایٹی ہیکس کے ساتھ اینڈ کر کے اگر اس کی ویلو زیرو آتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس وقت ٹائم ابھی اپڈیٹ ہو رہا ہے سیکنڈ لیپس کرنے کے بعد ٹائم ابھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس کو ٹائم ریڈ کرنا مناسب نہیں ہے تو اگین یہ چیز لوپ کرتی رہے گی جب تک کہ اس کا اسٹیٹس چینج نہیں ہو جاتا جو ہی اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے اور ٹائم اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اب آپ ٹائم کے جو رجسٹرس ہیں ان کو ریڈ کر سکتے ہیں جو سیکنڈس کا رجسٹر ہے اس کا ایڈریس ہے زیرو تو آپ نے سیونٹی ہیگس کے اوپر زیرو رائٹ کیا اور سیونٹی ون ہیگس پورٹ کے تھرو زیرو رجسٹر کی ویلیو کو ریڈ کر لیا اور اس ویلیو کو سیکنڈز کے اندر کر لیا یاد رہے یہ جو ویلیو آپ کے پاس آئی ہے یہ بی سی ڈی فارمیٹ کے اندر آئی ہے یہ یا انٹیجر فارمیٹ کے اندر نہیں آئی پھر سیکنڈ جو رجسٹر آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا وہ رجسٹر نمبر ٹو ہے رجسٹر نمبر ٹو کے اندر نمبر آف منٹس پڑے ہوتے ہیں ان منٹس کو ریڈ کرنے کے لیے آپ نے سیونٹی ہیگس پورٹ کو ٹو اسپیسیفائی کیا اور پھر سیونٹی ون ہیگس پورٹ کے تھرو رجسٹر نمبر ٹو کی ویلو کو ریڈ کر لیا اور سملرلی آپ آرس کو ریڈ کر رہے ہیں سیونٹی ہیگس کو آپ ایڈریس فور اسپیسیفائی کر رہے ہیں اور سیونٹی ون ہیگس کے تھرو آپ آرس کی ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں اب ہم اسی طرح سے فردر ڈیٹا کو فارمیٹ کریں گے آرس منٹس اور سیکنڈس کی جو ہمارے پاس ویلو آئی ہے similarly B C D format کے اندر آئی ہے تو اسی طرح سے پورے ورڈ کو آپ نے لیفٹ شفٹ کیا فور ٹائمس اور پھر صرف لو بائٹ کو رائٹ right شفٹ کیا فور ٹائمس اور پھر پورے ورڈ کے اندر تھرٹی تھرٹی ایڈ کر دیا تھرٹی تھرٹی ایڈ کرنے سے جو value unpacked B C D کے اندر تھی وہ کنورٹ ہوگی انٹو ایس کی اسی طرح منٹس کے ساتھ بھی سیم کر رہے ہیں اور سیکنڈس کے ساتھ بھی سیم کر رہے ہیں اس طرح منٹس سیکنڈس اور آرس کی جو ویلوز ہیں یہ آپ کے پاس آ جائیں گی ان ایس کی فارمیٹ پھر اسکرین کو ہم کلیئر کرتے ہیں تاکہ اگر آلریڈی کوئی چیز اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہی ہے وہ صاف ہو جائے تاکہ ٹائم آپ کو کلیئرلی نظر آ سکے اور اس کے بعد اسی طرح پرنٹ ایف کا اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہوئے آپ نے ٹائم کو ڈسپلے کر دیا اسی آرڈر کے اندر آپ کو ڈسپلے کرنا پڑے گا کہ اگر آرز کو ڈسپلے کر رہے ہیں تو آر کا ہائر بائٹ پہلے ڈسپلے کرنا ہے لوور بائٹ بعد میں کرنا ہے پھر منٹس کا ہائر بائٹ پہلے ڈسپلے کرنا ہے اور لوور بائٹ بعد میں ڈسپلے کرنا ہے اینڈ سو آن اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پورٹس کو ایکسس کر کے کس طرح سے ٹائم کو ریڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ٹائم کو چینج بھی کر سکتے ہیں بایوس کے تھرو بھی چینج کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی پورٹس کو ایکسس کر کے بھی چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹائم کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں یہ جو پروگرام بنایا گیا ہے یہ ٹائم کو چینج کرنے کے لیے ٹائم کو سیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے اس کے اندر یہ بایوس کی سروسز یوز کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ماڈولر کر کے بنایا ہے اس کے اندر ایک فنکشن ہے ایس کی ٹو بی سی ڈی جو کہ یوز ہوگا ایس کی ویلیوز کو کنورٹ کرنے کے لیے into packed B C D جو ہم نے پریویسلی آپریشن پرفارم کیا تھا اس کا ایگزیکٹلی exactly ہمیں ریورس آپریشن پرفارم کرنا پڑے گا پریویسلی ہمارے پاس پیکڈ بی سی ڈی کے اندر ویلیوز تھیں جس کو ہم نے ایسکی کے اندر کنورٹ کیا تھا یہ اس کا ریورس آپریشن پرفارم کر رہا ہے کہ آپ اس کو ایس کی ویلیوز پاس کرتے ہیں اور یہ اس کو بی سی ڈی میں کنورٹ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فنکشن کو دو کریکٹر ٹائپ ویلیوز پاس کی جا رہی ہیں ایک کا نام ہے ہائی اور دوسرے کا نام ہے لو ان دونوں ویلیوز کو انپیکڈ بی سی ڈی میں کنورٹ کرنے کے لیے ان میں سے 30 30 ہیک سب سے پہلے سبٹریکٹ کیا جاتا ہے ہائی میں سے بھی 30 ہیک سبٹریکٹ کیا لو میں سے بھی 30 ہیک سبٹریکٹ کیا پھر آپ کے پاس جو ویلیو ہائی ہے یہ سبٹریکٹ کرنے کے پاس اس انسٹنس پہ آپ کے پاس جو ویلو آئی ہے وہ ان پیکڈ فارمیٹ کے اندر آئی ہے اب اس ان پیکڈ فارمیٹ سے اس کو کنورٹ کرنا ہے into packed format packed format کے اندر ایک ڈیجٹ کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے فور بٹس یوز ہوں گے اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایسا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جو ہائی بائٹ ہے ہائی بائٹ کے ہائی جو کریکٹر ہے یا بائٹ ہے واٹ ایور اس کے جو لوور فور بٹس ہیں ان کو موو کر دیا جائے اور ہائر فور بٹس پہ لے جایا جائے یعنی کہ اس کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے towards left four times towards left four times shift کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اس کے لوور فور بٹس تھے وہ اب اس کے ہائر فور بٹس بن کے اور لوور فور بٹس میں زیرو آ گیا سملرلی اب آپ کو ہائی اور لو کو آپس میں کمبائن کرنا ہے اور کمبائن کر کے ایک سنگل بائٹ جنریٹ کرنا ہے جس کے لو نیبل کے اوپر ایک بی سی ڈی ڈیجٹ ہو packed B C D digit ہو اور ہائر نیبل کے اوپر بھی پیکڈ بی سی ڈیجٹ ہو اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر لو جو کریکٹر ہے اس کے لوور فور بٹس کے اندر ایک بی سی ڈی ویلو ہے اور ہائی جو کریکٹر ہے اس کے ہائر فور بٹس کے اوپر ایک بی سی ڈی ویلو ہے ان دونوں ویلوز کو آپس میں آپ کمبائن کر سکتے ہیں ان دونوں ویلوز کو آپس میں اور کر کے اور کر کے ہائی اور لو کو آپ نے اور کیا اور ہائی کے اندر ہی اسٹور کر لیا اب جو ویلو آئی ہے اس کو ریٹرن کر دیا اس طرح سے جو ایس کی ڈیجٹ پاس کیا گیا تھا دو بیسکلی اس پروسیجر کو ایس کی ڈیجٹس پاس کیے گئے تھے ان دو ایس کی ڈیجٹس کو کنورٹ کر دیا into packed B C D اور جو اب آپ کے پاس ویلو آئی ہے وہ ایک بائٹ سائزڈ ویلو آئی ہے جس کے اندر جو ہائر ڈیجٹ ہے ہائر ڈیجٹ میں وہی ویلو ہے جو ہائی کے اندر تھی ہائی کے اندر تھی ان ایس کی فارمیٹ اور لوور جو ڈیجٹ ہے اس کے اندر وہی ویلو ہے جو کہ لو کے اندر تھی ان ایس کی فارمیٹ لیکن اب یہ ویلوز آپ کے پاس آ گئی unpacked B C D format اور یہ جو packed B C D byte آیا ہے اس بائٹ کو یہ فنکشن ریٹرن کر دے گا پھر آپ مین پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں مین پروگرام بہت سمپل ہے اس کے اندر آپ دو دو کریکٹرز ان پٹ لے رہے ہیں آورس کے لیے دو کریکٹرز ان پٹ لے رہے ہیں منٹس کے لیے دو کریکٹرز ان پٹ لے رہے ہیں اور اسی طرح سے سیکنڈ کے لیے دو کریکٹرز ان پٹ لے رہے ہیں اور جو بھی کریکٹرز ان پٹ لے رہے ہیں اس کو آپ پاس کر رہے ہیں جو اس فنکشن کے اندر جس جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے ہے کا نام ایس کی ٹو بی سی ڈی اور یہ فنکشن ان دونوں ڈیجٹس کو کمبائن کر کے ایک آپ کو packed B C D value return کر رہا ہے جو packed B C D value return کر رہا ہے آورس کے لیے جو packed B C D value اس کو آورس کے اندر اسٹور کر لیا ہے منٹس کے اندر جو packed B C D value آ رہی ہے اس کو منٹس کے اندر اسٹور کر لیا اور سیکنڈس والی میں والی جو ویلو اس کو سیکنڈس کے اندر اسٹور کر لیا تو ہو ادھر بیسیکلی یہ رہا ہے کہ جب کریکٹر سے جب یوزر سے ان پٹ لی جا رہی ہے تو وہ ایس کی فارمیٹ کے اندر لی جا رہی ہے لیکن آ, کیونکہ ہماری بایوس کی روٹین ریکوائر کرتی ہے کہ آپ ویلیوز بی سی ڈی میں اسپیسیفائی کریں تو اس لیے ہم اس ایس کی ویلو کو فرسٹلی کنورٹ کر رہے ہیں انٹو بی سی ڈی تو آرز منٹس اور سیکنڈس کی جو اس نے ویلوز ایس کی میں انٹر کی تھیں وہ تمام ویلیوز اس وقت بی سی ڈی میں کنورٹ ہو گئی ہیں اب وہ کنورٹیڈ ویلیوز ہمیں سینڈ کرنی پڑ رہی ہیں ایز پیرامیٹرز سی ایچ کے اندر آپ آرس پلیس کر رہے ہیں سی ایل کے اندر آپ منٹس پلیس کر رہے ہیں ڈی ایچ کے اندر آپ سیکنڈس پلیس کر رہے ہیں اور ڈی ایل کے اندر آپ زیرو اسپیسیفائی کر رہے ہیں ڈی uh, ایل کے اندر جو ویلو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ ڈے لائٹ سیونگ یوز کر رہے ہیں یا اسٹینڈرڈ ٹائم یوز کر رہے ہیں اور اے ایچ کے اندر آپ ویلو پاس کر رہے ہیں تھری جو کہ سروس نمبر ہے اور انٹرپٹ ون اے کو آپ انووک کر دیں گے انٹرپٹ ون اے کو انووک کرنے کے بعد جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی تو یہ ہوپ فلی ٹائم کو چینج کر دے گی آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کی مدد سے آپ کی بورڈ کے تھرو آرس منٹس اور سیکنڈس کی ویلیوز انپٹ کر سکتے ہیں اور ٹائم کو چینج کرنے کی اٹمپٹ کر سکتے ہیں اٹمپٹ کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بایوس کی سروس اگر آپ ڈاس کی یا ونڈوز کی انوائرمنٹ کے اندر ورک کر رہے ہیں تو ڈاس اور ونڈوز کی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ڈاس کے یا ونڈوز کے اپنے ڈوائس ڈرائیورز ہیں جو کہ کلاک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آپ جب اس انٹرپٹ سروس روٹین کو انووک کرتے ہیں انووک کرنے کے بعد پروگرام میں سے ایگزٹ کرتے ہیں پروگرام میں ایگزٹ پروگرام سے ایگزٹ کرتے ساتھ ہی وہ ٹائم کو اوور انہوں نے ایک طرح سے اس سروس کو بایوس کی جو سروس ہے اس کو اوور رائڈ کیا ہوا ہے اگر یہ سروس اٹیمپٹ کرتی بھی ہے ٹائم کو چینج کرنے کی تو پاسبل ہے کہ جو ڈاس کے ڈرائیورز ہیں وہ ٹائم نہ چینج کرنے لیں کیونکہ وہ ڈاس یا ونڈوز کے ڈرائیورز یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یوزر ٹائم چینج کرنا چاہتا ہے تو ڈاس کی سروسز یا ونڈو کی سروسز کو یوز کرتے ہوئے ہی وہ ٹائم کو چینج کرے ادروائز ٹائم کو چینج نہ کرے اگر آپ ٹائم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈاس کی سروسز دیکھیں کہ ڈاس کون سی سروسز پرووائڈ کرتا ہے ٹوینٹی ون ہیگس کی جس کی مدد سے آپ ٹائم کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاس کی انوائرمنٹ میں کسی طرح سے نہیں ہیں یا ڈاس کے اندر جو کلاک کو کنٹرول کرنے والا ڈرائیور ہے اگر وہ ڈسیبلڈ ہے تو اس صورت کے اندر یہ سروس ڈیفینیٹلی ٹائم کو چینج کر دے گی لیکن کیونکہ جو بایوس ہے بایوس کے اوپر ڈاس رن کر رہی ہے اور ڈاس کے اوپر اگر مے بی ونڈوز ورک کر رہی ہے تو ڈاس اور ونڈوز کے ڈرائیورس چاہیں گے کہ یہ ٹائم چینج نہ ہو آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور طریقہ ٹائم کو چینج کرنے کا یوزنگ ڈائریکٹ ایکسیس یعنی کہ ہم ڈائریکٹلی 64 بائٹ کی جو ریم ہے بیٹری پاورڈ اس کو ایکسیس کریں گے اور ٹائم کو چینج کرنے کی اٹمپٹ کریں گے اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ٹائم چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ اسی طرح سے فنکشن دیکھ سکتے ہیں کی ٹو بی سی ڈی جو کہ اگین آپ کو کنورٹ کر رہا ہے ان B C D keyboard کے تھرو جو آپ نے پٹ لی ہیں ان ایس کی ان ایس کی ویلوز کو کنورٹ کرے گا انٹو بی سی ڈی پھر سیکنڈلی مین پروگرام ہے مین پروگرام کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم کریکٹرز ان پٹ لے رہے ہیں یوزر سے اور ان کو کنورٹ کر رہے ہیں into B C D hours input لیے منٹس ان پٹ لیے اور سیکنڈز ان پٹ لیے اور ان کو بی سی ڈی میں کنورٹ کر لیا ہے اکارڈنگلی آورس کو آورس کے اندر اسٹور کر لیا ہے منٹس کو منٹس کے اندر اور سیکنڈس کو سیکنڈس کے ویریبل کے اندر اسٹور کر لیا پھر ٹائم کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم کو سیٹ کرنے سے پہلے آپ کو ٹائم کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے ٹائم کو اس لیے اسٹاپ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اس لیے تاکہ آپ جب ٹائم کو چینج کر رہے ہیں اس ٹائم کو چینج کرنے کے دوران کسی قسم کی ٹائم کے اندر اپڈیشن نہ ہو سکے کلاک کو اگر اسٹاپ نہیں کریں گے ٹائم اپڈیشن پھر بھی چلتی رہے گی جب تک آپ سیکنڈس منٹس اور آرس تینوں چیزیں نہیں چینج کر لیتے جو ٹائم آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں رکھ لیتے تب تک آپ پھر سے کلاک کو اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیں گے اگر آپ کلاڈ کو پھر بھی چلنے دیتے ہیں تو ٹائم اپڈیشن ہوتی رہے گی اور جس کی وجہ سے مے بی ایکوریسی کے اندر فرق آ سکتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اکثر کیسز کے اندر اس چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ ٹائم کو چینج کرنے سے پہلے کلاک کو اسٹاپ کر دیں کلاک کو اسٹاپ کرنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیٹس رجسٹر بی یوز کیا جائے گا اسٹیٹس رجسٹر بی کا موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ استعمال کیا جائے گا ٹائم کو چینج کرنے سے پہلے آپ اس بٹ کو سیٹ کر دیں گے جب سیٹ کر دیں گے تو ٹائم انکریمنٹ ہونا رک جائے گا پھر آپ آرز منٹس اور سیکنڈس کی ویلیوز چینج کر سکتے ہیں جب آپ نے ساروں کی ویلیوز چینج کر دی ہیں اس کے بعد پھر آپ اگین اس بٹ کو زیرو کر دیں گے کلیئر کر دیں گے تاکہ ٹائم پھر سے انکریمنٹ ہونا شروع ہو جائے اس طرح سے آپ ایکوریٹلی ٹائم کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے رجسٹر بی کی ویلو کو فسٹلی ایکسس کیا پورٹ سیونٹی کے اوپر بی پلیس کیا پھر سیونٹی ون کے تھرو اس کی ویلو کو ریڈ کیا یہ ویلو ٹیمپ کے اندر آ گئی اور پھر اس کے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو سیٹ کرنے کے لیے اس کو ایٹی کے ساتھ اور کر دیا ایٹی ہیڈس کے ساتھ اور کریں گے تو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ سیٹ ہو جائے گا اس طرح سے ٹائم جو ہے یہ انکریمنٹ ہونا اسٹاپ ہو گیا پھر نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈس ہیں ان سیکنڈس کو اپڈیٹ کریں گے سیکنڈس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے سیونٹی سیکنڈس کے رجسٹر کا ایڈریس کا میموری ایڈریس جو زیرو بنتا ہے وہ پلیس کیا ہے اور پھر سیونٹی ون ہیکس پورٹ کے تھرو سیکنڈس کی ویلیو جو کہ کی بورڈ سے ان پٹ کی تھی یوزر نے وہ رائٹ کر دیا سملرلی رجسٹر ٹو کو ایکسس کیا گیا رجسٹر ٹو جو ہے یہ اس کے اندر منٹس کا کاؤنٹ پڑا ہوتا ہے اور کی بورڈ کے تھرو یوزر نے جو منٹس انٹر کیے تھے وہ اس رجسٹر کے اوپر رائٹ کر ہیں اور اسی طرح سے فور کو ایکسس کر کے آپ نے آرس کو بھی چینج کر دیا اب یہ تمام ویلیوز چینج ہو گئی ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے کلاک کو اسٹارٹ کرنا کلاک کو پھر سے اسٹارٹ کرنے کے لیے جو موسٹ سگنیفیکینٹ بیڈ تھا اس کو کلیئر کرنا پڑے گا اس کو کلیئر کرنے کے لیے اگین آپ جو میموری انڈیکس اسپیسیفائی کرتے ہیں بی اسپیسیفائی کرتے ہیں پورٹ سیونٹی کے اندر اور اس ایڈریس سے ویلو کو ریڈ کر کے ٹیمپ کے اندر اسٹور کر لیا اور اس کو اینڈ کر رہے ہیں سیون ایف کے ساتھ سیون ایف کے ساتھ اینڈ کریں گے تو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ اس طرح سے کلیئر ہو جائے گا اور اب جو آپ کے پاس ویلو آئی ہے ٹیمپ کے اندر اس ویلو کو واپس آپ انڈیکس بی کے اوپر رائٹ کر دیں گے سیونٹی ہیگز کو آپ انڈیکس بی اسپیسیفائی کریں گے اور ون کے تھرو آپ یہی ٹیمپ کی جو ویلو ہے یہ واپس رائٹ کر دیں گے اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلے کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ڈیلے کا اسٹیٹمنٹ رکھنے کی ایک وجہ ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ ڈیلے کا اسٹیٹمنٹ کیا کرے گا یہ ڈیلے پروڈیوس کرے گا اس کے اندر تھرٹی تھاؤزینڈ اسپیسیفائی کیا ہے اس کا مطلب تھرٹی تھاؤزینڈ ملی سیکنڈ یا تھرٹی سیکنڈس کا ہاف اے منٹ کا ڈیلے پروڈیوس ہوگا اس کے بعد ہم ہمارا جو پروگرام ادھر کام کرنا چاہ رہا ہے لاجیکلی وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹائم اس نے سیٹ کر دیا تھوڑا ڈیلے پرفارم کیا ڈیلے پرفارم کرنے کے بعد ٹائم کو ریڈ کرے گا ٹائم کو تھوڑے ڈیلے کے بعد اس لیے ریڈ کر رہے ہیں اور میئر ڈیلے کے بعد اس لیے ریڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ٹائم سیٹ کیا ہے ٹائم سیٹ کرنے کے بعد میئر ڈیلے پروڈیوس کیا ہے اور جو ٹائم سیٹ کیا اس کے اندر وہ ڈیلے ایڈ ہو جائے گا اور ایڈ ہونے سے ٹائم اپڈیشن پرفارم ہوگی اور جو آپ کو ٹائم اگر آپ اس کے بعد ڈسپلے کرتے ہیں تو وہ ٹائم نہیں ڈسپلے ہوگا جو کہ آپ نے انٹر کیا تھا بلکہ اپ ڈیٹڈ ٹائم ڈسپلے ہوگا کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا ڈیلے بھی آیا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا پروگرام صحیح طرح سے ورک کر رہا ہے ہم نے ایکوریٹلی اس کو پروگرام کیا ہے یا کلاک صحیح طرح سے کام کر رہی ہے ہم یہ بیچ میں ڈیلے ڈال رہے ہیں اور تھوڑے ڈیلے کے بعد پھر سے کلاک کو ریڈ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹائم ہے اگر ٹائم صحیح طریقے سے اپڈیٹ ہوا ہے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگر اتنا ہی اپ ڈیٹ ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آف کورس کلاک صحیح رن ہو رہی ہے یا صحیح پروگرام ہوئی ہے ٹائم کو ریڈ کرنے کے لیے جو پروسیجر آپ کو بتایا تھا وہی پروسیجر ہے کہ اسٹیٹس رجسٹر اے کے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو آپ چیک کرتے رہیں گے کہ کب تک وہ زیرو ہے جب تک وہ ون نہیں ہو جاتا اس کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے اور جو ہی وہ ون ہوتا ہے آپ پھر ویلو uh, ریڈ کر سکتے ہیں پھر آپ سیکنڈس کی منٹس کی اور آرز کی ویلیوز کو ریڈ کرتے ہیں وہی سیونٹی ہیگز اور سیونٹی ون ہیگز پورٹ کو ایکسس کر کے میموری لوکیشن زیرو ٹو اور فور کو آپ ریڈ کریں گے آپ کے پاس آرز منٹس اور سیکنڈز آ جائیں گے ان آرز منٹس اور سیکنڈز جو کہ بی سی ڈی فارمیٹ میں آئے ہیں اس کو آپ اسی طرح سے unpacked B C D میں کنورٹ کر کے تھرٹی تھرٹی ایگز ایڈ کر کے ایسکی میں کنورٹ کر رہے ہیں اور ونس جب یہ ایسکی کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہم نے بیچ میں 30 سیکنڈس کا ڈیلے پروڈیوس کیا تھا اور جو ٹائم انٹر کیا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے یوزر کو یاد ہو اور جب ٹائم انٹر کر رہے تھے اس دوران ٹائم کو سٹاپ کر دیا تھا کلاک اس وقت ٹائم اپڈیشن نہیں پرفارم کر رہی تھی اس لیے جو آپ نے ٹائم انٹر کیا ہے اور جو ٹائم اب ڈسپلے ہوگا اس کے اندر 30 سیکنڈس کا ڈفرینس ہونا چاہیے وہ 30 سیکنڈس زیادہ ہونا چاہیے اس سے جو کہ آپ نے کی بورڈ کے تھرو ٹائم انٹر کیا تھا اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو واقعی آپ نے صحیح طریقے سے اس کو پروگرام کیا اور ریئل ٹائم کلاک صحیح طریقے سے ورک کر رہی ہے ابھی آپ نے اس پروگرام کے اندر دیکھا کہ آپ ٹائم کو سیٹ کرتے ہیں اور تھوڑے ڈیلے کے بعد ٹائم کو ریڈ کرتے ہیں اور ہوپ فلی اگر آپ کا پروگرام صحیح ہے تو ٹائم اپ ڈیٹ ہونا چاہیے پروگرام کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کو کیوں ہم نے چیک کیا ٹائم کو کہ ٹائم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پروگرام سے باہر آ کے ٹائم کی کمانڈ کی مدد سے آپ نے ٹائم کو کیوں نہیں چیک کیا وہی اس کا ریزن ہے جس طرح ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا کہ جو ڈاس کے ڈرائیورز ہیں یا ونڈوز کے ڈرائیورز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا پروگرام ان کو بائی پاس کر کے ٹائم کو چینج کر سکے تو اس لیے ان کی جو سروسز ہوتی ہیں انہوں نے اس سروس کو اوور رائڈ کیا ہوا ہے وہ اگر کوئی ٹائم کو چینج کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں چینج ہونے دیتے جس طرح ہمارے پروگرام نے چینج ہونے کی کوشش بھی کی ہے اگر کلاک کے ڈیوائس ڈرائیور انسٹالڈ ہیں تو پروگرام جب آپ کا ایگزٹ کرے گا ایگزٹ کرتے ساتھ ہی وہ ٹائم کو پھر سے پریویس اسٹیٹس کے اندر لے آئیں گے اور جو پریویسلی اس کے اندر ٹائم تھا وہی اس کے اندر شو ہوگا اگر آپ ٹائم کی کمانڈ یوز کریں گے ٹائم کی کمانڈ کی مدد سے جب آپ ٹائم دیکھیں گے جو آپ نے ٹائم اپ ڈیٹ کیا تھا وہ آپ کو مے بھی ہو سکتا ہے نظر نہ آئے بلکہ آپ کو وہی ٹائم نظر آئے جو کہ پریویسلی اس کے اندر ٹائم تھا تو اس طرح سے اگر آپ ٹائم کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ ٹائم کو ویریفائی کر سکتے ہیں پروگرام سے ایگزٹ ہونے کے بعد ونس اس کو ویریفائی کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے وہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک کہ ڈاس کے اور ونڈوز کے کلاک کے جو ڈیوائس ڈرائیورز ہیں وہ انیبلڈ ہیں اگر وہ کسی طریقے سے ڈسیبل کیے جا سکتے ہیں تو پھر پاسبل ہے کہ آپ ٹائم کو پروگرام ٹرمینیٹ کرنے کے بعد ویریفائی کر سکیں آج کے پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ کلاک کے جو ڈفرینٹ اسٹیٹس رجسٹرز ہیں ان کا کیا فنکشن ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک اسٹیٹس رجسٹر بی ہے جو کہ انٹراپٹس کو انیبل کرنے کے لیے جس کا میجر ٹاسک یہ ہے کہ وہ انٹراپٹس کو انیبل کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور دوسری سیٹنگس کے اس کے اندر جو ٹائم سٹور ہوگا وہ بی سی ڈی فارمیٹ میں سٹور ہوگا ڈے لائٹ سیونگ ہوگا یا اسٹینڈرڈ ٹائم ہوگا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سیٹنگس اسپیسیفائی کرنے کے لیے یہ رجسٹر یوز ہو رہا ہے آپ کو بتایا ہے کہ جو ریئل ٹائم کلاک ہے یہ یوز کرتی ہے I R Q eight I R Q eight کا جو انٹرپٹ ریکویسٹ لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سلیو پک یوز ہوتا ہے سلیو پک کو اس طرح سے پروگرام کیا گیا ہے کہ جب آئی آر کیو ایٹ کے اوپر انٹرپٹ ریکویسٹ آئے تو انٹرپٹ سیونٹی آ کر ہو تو اس لحاظ سے ریئل ٹائم کلاک جو انٹرپٹ نمبر یوز کر رہی ہے وہ سیونٹی یوز کر رہی ہے انٹرپٹ سیونٹی کی interruption interrupt seventy I R Q eight کے اوپر انٹرپشن کر سکتی ہے جس کی وجہ سے انٹرپٹ سیونٹی آکر ہوگی اس کی آکرنس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم کو چینج کرنا چاہ رہے تھے اپڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ اپڈیٹ ہو گیا تو ریئل ٹائم کلاک پروسیسر کو بتانا چاہے گی کہ ٹائم اپڈیشن ہو گئی ہے یا پھر ایک پیریاڈک انٹرپٹ ہوتی ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ریئل ٹائم کلاک جو ہے وہ کنٹینیوسلی مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرتی رہتی ہے اور تیسری کیس تیسرا کیس جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی الارم سیٹ کیا ہوا ہے اور الارم کا ٹائم پورا ہو گیا اور ٹائم پورا ہونے کے اوپر real time clock microprocessor کو انٹرپٹ کرنے کی اٹمپٹ کر سکتی ہے آپ چاہیں تینوں کو انیبل کر سکتے ہیں یا کسی ایک سچویشن کے اندر انیبل کر سکتے ہیں اگر تینوں کو انیبل کیا ہوا ہے تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انٹرپٹ سروس روٹین کو یہ چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ جو انٹرپشن ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ چیک کرنے کے لیے ایک اور اسٹیٹس رجسٹر یوز ہوتا ہے اسٹیٹس رجسٹر سی جس میں سے جو بٹس کی ویلیو اس کو چینج دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ٹائم اپڈیشن کی وجہ سے انٹراپ ٹکر ہوئی ہے یا پیریاڈک انٹراپٹ ہے یا الارم کا ٹائم پورا ہونے کی وجہ سے انٹراپ ٹکر ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور رجسٹر تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کیا بیٹری کا اسٹیٹس ہمیں دیتا ہے کہ بیٹری اگر پور کنڈیشن میں ہے تو اس کے اندر ایک سرٹن بٹ ہے جو کہ کلیئر ہو جائے گا جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بیٹری بہت پور کنڈیشن میں ہے یا بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے پھر ہم نے سرٹن پروگرامس کو ڈسکس کیا اس پروگرامس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بایوس کو ڈائریکٹ بایوس کی مدد سے ہم ٹائم کو چینج کر سکتے ہیں ٹائم کو گیٹ کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں اور مور اوور ہم نے ریئل ٹائم کلاک کی جو میموری ہے اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر کے ٹائم uh, کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور ٹائم کو ریڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے جو پروگرامز ہیں ان کو بناتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ایک آپ نے کیئر کرنی ہے کیونکہ آپ آپریٹنگ سسٹم کی سروسز نہیں یوز کرے آپ باس کی سروسز اس کیس میں ہم نے یوز کی ہیں یا ڈائریکٹلی ٹائم کو ہم نے ٹائمر ریئل ٹائم کلاک کو ہم نے پروگرام کیا اس صورت میں آپریٹنگ سسٹم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی پروگرام اس کو اس طرح سے بائی پاس نہ کر سکے تو اس لیے اس کے اپنے ڈرائیورز ہیں جو کہ آپ کو ٹائم چینج نہیں کرنے دیں گے اگر وہ ڈرائیورز ڈسیبلڈ ہیں پھر تو آپ ایزیلی ٹائم چینج کر لیں گے اگر وہ ڈسیبلڈ نہیں ہیں تو ود ان دیٹ پروگرام ہی آپ ٹائم کے ساتھ کسی قسم کی ماڈیفکیشن کر سکتے ہیں جب پروگرام سے باہر آئیں گے تو اوریجنل جو ٹائم تھا وہ واپس ریسٹور ہو جائے گا آج کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ ریئل ٹائم کلاک کی مدد سے کس طرح سے الارم سیٹ کر سکتے ہیں اور اس الارم کی کب انوکیشن ہوگی اور اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آج کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ